الرحمن الرحیم نحمده و نصلي علی رسوله الكریم حبیبنا و حبیب رب العالمین رب لی صدری و یسر لی امری و اہل لقتتا من لسانی یفقه قولی و جعل لی وزیرا من اہلی ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ اس دعا سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر پہ کہ لوگ ہمیں سنیں اور سمجھیں اور ہماری زبانوں سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلوانا جو ہمارے خلاف حجت بن جائے بلکہ وہ ہماری زبانوں سے ادا ہو جو ہمارے حق میں حجت بن جائے پیاری بہنوں خوش نصیب بہنوں جو کہ رب کی رضا کے لیے حج کے کو جا رہی ہیں کوئی اگر پوچھے نا آپ سے کہ حج کس لیے تو کیا کہیں گی اللہ کے لیے نا اللہ نے خود قرآن میں کہا ولی اللہ سے حج البعید منستتا لہی سبیلا اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کا حق ہے اللہ کے لیے کہ اس کے گھر کا حج کرے نا پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اتم الحج والمرتا للہ للہ اللہ کے لیے پورا کرو حج کو عمرے کو نیت کر لی تو کرو کس لیے کرو اللہ کے لیے اپنے اللہ سے ملنے کو جاتا ہے اپنے اللہ کا منظور نظر اللہ سے ملنے اللہ کی ملاقات کے لیے حج ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول مرد ہم سے بازی لے گئے یعنی حضرت عائشہ نے شکایتن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد ہم سے بازی لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتی ہیں لہٰذا وہ تو بازی لے گئے اجر میں بھی ثواب میں بھی تو اکثر نے فرمایا تمہارے لیے سب سے افضل جہاد وہ حج ہے جس کے دوران گناہ نہ کیا جائے یہ متفق علیہ ہے یہ حدیث اور ایک اور جگہ سے فرمایا کہ عورت کا حج مبرور ہی اس کا جہاد ہے اب لبیک ہمارے لیے ترانہ بھی ہے ہمارے جہاد کا سلوگن بھی ہے اور حج میں ہمارے لیے جہاد کا سبق بھی ہے اجر بھی ہے اور حج کا اجر بھی ہے تو لہٰذا ہم جب دوہرے دوہرے اجر ملتے ہیں دوہرا دوہرا نوازتا ہے رب العالمین تو دوہری دوہری تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو اچھے سے سمجھ لیں تو آپ دیکھیں گے جب آپ یہ تلبیہ جو ابھی آپ سن رہی تھی نا یہ پڑھ کر روانہ ہوں گی نا تو انشاءاللہ رب کی رحمتیں اور برکتیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی کوئی بے بسی نہیں رہے گی کوئی مشکل کوئی پریشانی کچھ ہر چیز چھوٹی ہو جائے گی یہ تلبیہ سب سے بڑا ہے پیاری بہنوں تھوڑا سا ہم تاریخ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا جب ابراہیم علیہ السلام اس سے فارغ ہوئے کعبہ کی تعمیر سے دونوں باپ بیٹے تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ لوگوں کو ازن عام دے دو وہ ازن فن حج کے لیے ازن عام دے دو یا تو کرجا آئیں گے تمہارے پاس نا مرد بھی بہت سے لوگ آئیں گے والا کل والامرن یا تین من کل فجن عمیک دور دراز سے آئیں گے پیدل آئیں گے دبلی اونٹنیوں پر آئیں گے صحت مند جانوروں پر بھی آئیں گے فجن امیک سے آئیں گے کشادہ راستوں سے آئیں گے بحری راستوں سے بھی آئیں گے فضائی راستوں سے آئیں گے ہر طرف سے آئیں گے اور ہم دیکھتے ہیں امام انسانیت کے اس پکار پر آج تک لبیک ہر فرد کہتا میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں ہر فرد یہی جواب دے رہا ہے نا شعوری طور پر لبیک کی صدایں گونج رہی ہیں ہر فرد کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں تو لبیک جو ہے نا ابھی جب آپ سب حاجیوں کو پڑھتے سنیں گی اور ابھی بھی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا جب سارے حاجی مل کر پڑھ رہے ہیں ترانہ تو یہ کیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جس بات پہ ہلچل مچتی ہے دلوں میں محبت امٹ کر آتی ہے رب العالمین کی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جب حاجی یہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے دائیں بھی زمین کے آخری سے رہتا اور اس کے بائیں بھی زمین کے آخری سے رہتا ہر پتھر کنکر ذرہ ہر چیز ہر حجر شجر ہر چیز تلبیہ اس کے ساتھ پڑھتی ہے اور ان ہر چیز کے پڑھنے کا اجر اس حاج جی کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے زمین و آسمان سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے حاجی دیکھیں یہ جو تلبیہ ہے نا یہ اللہ سے فرما برداری کا اظہار ہے اس کی اطاعت کا دم بھرنے کا اظہار ہے یہ حاجی کا ترانہ ہے ہر دم ورد زباں رہتا ہے اس کے اور وظیفے کی صورت میں یہ محبت کا اظہار ہے وارفتگی اور جان نثاری کا اظہار ہے شرک سے برات کا اظہار ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے شکر گزاری کا اظہار ہے اور سب سے بڑھ کر بادشاہی اور حکمرانی کا ایک حق جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے اس بات کو تسلیم کرنے کا اظہار ہے ہم اس کے ایک ایک لفظ کو آج دیکھتے ہیں تلبیہ کو لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ لبیک جو ہے نا اس کی تفسیر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کے بن گئے صرف اسی کے ہو گئے کسی اور کے نہ رہے نہ کسی اور طرف ان کا رخ تھا نہ کسی اور سے ایسی محبت تھی نہ زندگی اور موت کسی اور کی خاطر تھی کہ بالکل ان کی زندگی اس آیت کے مستاق تھی کہ کہ بے شک میری نماز اور میرا مرنا اور میرا جینا اور میرے تمام مراسم عبودیت میری ہر ہر عبادت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے بزال کا امیر تو اور مجھے تو یہ حکم دیا ہے اس نے وانا اول المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سب سے آگے نکل جاؤں فرما برداری میں نمبر ون آف وکٹری پہ سب سے اوپر کھڑا ہو پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشرکین کہ ابراہیم تو یکسو مسلم تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا ابراہیم حنیف تھا اس کے جیسے ہو جاؤ تو انہیں کیفیات کو دل و دماغ میں ہمیں بسانا بھی ہے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس کا پس منظر کیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا آواز بلند کی دیکھیے تلبیہ کیا ہے توحید کا اقرار ہے نا تو جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز بلند کی تو اس وقت کیوں تھر سلی بچ گئی کفر کے پانوں میں کیوں بادشاہ وقت نے کہا اس کو زندہ جلا دو اور کیوں پوری قوم میں سزا میں شریک تھی کہ کسی نے ایک حرف ہمدردی نہیں کہا کہ کیوں اس کو جلاتے ہو بھائی ایک بات ہی کہہ رہا ہے نا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہنے دو ویسے تو ہر نبی کو کہا جاتا رہا نا پاگل ہے دیوانہ ہے مجنو ہے تو پھر پاگل ہے تو رہنے پاگل کو جو بولتا ہے بولنے ضرورت کیا آگ میں ڈالنے کی ہائے بےچارے پاگل کو آگ میں ڈالتے ہو کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تو اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چاہتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں جو موجودہ عراق ہے نا وہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس وقت یہ شمال کی طرف تھوڑا زیادہ تھا یہ علاقہ جو موجودہ عراق کا نقشہ ہے نا شمال میں تھوڑا سا شمال مشرق کی طرف تھوڑا بڑھا ہوا تھا اور یہ ایسی جگہ پہ واقعہ تھا کہ دور دور تک تجارتی کافلے آتے اور جاتے تھے اور یہ بیچ میں ایک سینٹر پوائنٹ ان کے لیے تھا تجارتی کافلوں سے جو حجاز سے یورپ تک جا رہے ہیں ترکی کا راستہ ترکی آگے تک جا رہے ہیں تجارتی کافلے پھر پامیر سے نیلگری تک اور ہندوستان سے مصر تک سب کا مرکز یہ شہر تھا اور یہی وہ رکتے تھے اور اس شہر کا نام تھا ار یہ ار عراق کا دار حکومت تھا اور دوسرا بڑا شہر وہاں پہ تھا رسا اور اسی ار شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یہ تو جغرافیائی حالات تھے کہ یہاں سے جو آواز اٹھتی ان تجارتی قافلوں کی بدولت اور مرکز ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے دور دور تک دنیا میں پھیلتی نا اب جب کوئی اکیس سو قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اب یہ دیکھیے کہ کتنے دور کا یہ زمانہ تھا ہم سے اور جو ار شہر تھا نا تو وہ دارالحکومت بھی تھا اور اس کا مالک جو تھا ار شہر کا اس وقت یہ میں مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں معاشرتی بھی اور سیاسی بھی اور معاشی بھی کہ اس دارالحکومت کا مالک جو اس وقت تھا وہ ننار دیوتا تھا اور رسا شہر تھا اس کا شماس دیوتا مالک تھا اب ان دیوتاؤں کے بت تھی اور باقاعدہ ایک محل تھی رستہان جہاں ان کے بنے ہوئے تھے اور اسی پہ بس نہیں ان دیوتاؤں کی بیویاں بھی تھیں ننار دیوتا کی بیوی ننگل کا معبد بھی پاسی کی ایک پہاڑی پر تھا اب ذرا سوچئے کیا دیوتاؤں کو بیویوں کی ضرورت تھی اخلاقی حالت اس قوم کی ایسی تھی کہ منڈتوں اور پروہتوں نے جو ان دیوتاؤں کے مجاور تھے ایسی لوگوں کی ذہنی کیفیت بنا دی تھی کہ ہر کنواری لڑکی جو ہے اس کو ایک دفعہ دیوتا کی بھیٹ اپنے کوار پنے کو چڑھانا ہے تو اسی میں اس کی بقا ہے اور جنت کا حصول ہے اس کے لیے یعنی آخری زندگی کی نجات اس کی اسی میں ہے اور اس کو and religious point of religious prostitutes تھی گئی وہ سیدھے الفاظ میں کہ مذہبی رنگ دے کے ہر بچی کو اکسایا جاتا تھا اور باقاعدہ اس کو تیار کر کے تو بادشاہ کے اس میں دیوتا کے اس مزہ میں لایا اس مندر میں لایا جاتا تھا اب آگے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان بچیوں سے فیضیاب کون ہوتا تھا اور ان کے ساتھ کون کیا کیا کرتا تھا ظاہر بادشاہ وقت اور جتنے پجاری اور برہمن اور دیوتا تھے اور وہ جو ننار دیوتا کی بیوی تھی نا ننگل اور شماس دیوتا کی بیوی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کی دیکھ بھال کے لیے پانچ سو خواتین ان کے انڈر کام کرتی تھی انہیں معبدوں میں اور ان خواتین بھی وہ بھی ریلیجیس یہ تو اخلاقی حالت تھی اور کس طرح یہ بت گری پیشہ کیا تو بت گری کے ساتھ کیا کیا مسائل مزید تھے پھر اس کے علاوہ طبقاتی کشمکش تھی طبقات ایسے تھے معاشرے میں کہ جسے ہمارے یہاں نا الیٹ کلاس ہے اور مڈل کلاس ہے اور پھر لوور کلاس ہے اسی طرح ان کی جو مڈ کلاس تھی وہ امیلو کہلاتی تھی اور مڈل کلاس مشکینو کہلاتی تھی اور لوور کلاس اردو تھی اب عالم ان کے سریانی زبان میں اردو کا کیا مطلب تھا اور ہم تو یہ لفظ ترکی سے آیا ہمارے ہاں اور اس کا مطلب لشکر ہے یا تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے اردو کہلاتے تھے بہرحال اب امیلو کلاس جو تھی نا اس میں بادشاہ عہدے داران درباری منڈت کے پجاور اور عموماً فوجی حضرات تھے یہ ان کے کرتا دھرتا لوگ تھے یہی ججز تھے یہی ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی یہی دیکھ ریکھ ملکی کی ان کے ہاتھ میں پاور تھی اور بادشاہ خود جو تھا نا وہ بھی دیوتا کی اوتار سمجھا جاتا تھا تو جتنے دیوی دیوتا تھے پروہت تھے ان کے بجاری تھے اور فوجی عہدے داران تھے وہ سب امیلو کلاس سے تعلق رکھتے تھے مشکلوں مڈل کلاس تھی یہ سنت پیشہ بھی تھے اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور یہ لوگ لا کر ان مندروں میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے جس میں اجناس بھی تھی کھانے پینے کی اشیاء بھی اور دودھ بھی اور سبزیاں اور فروٹ بھی اور پیسہ بھی ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بھی سب کوئی کچھ ہوتا تھا اور جو لوگ کلاس تھی وہ بےچاری مظالم میں پس رہی تھی اور یہ زیادہ تر کارخانوں میں کام کرتے تھے یا کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے تو صنعت اور کھیتی باڑی ہی ان کا پیشہ تھا اور بادشاہ وقت کیونکہ دوتیا کی اوتار تھا تو وہ اور جو پجاری سب سے بڑا ہوتا تھا ان کا حکم جو تھا وہ ملک میں چلتا تھا ان حالات میں اچھا اب سخت مقدمے بازیاں ان میں چلتی تھیں پیسہ ہی ان کا خدا تھا پیسہ ہی ای کے لیے سب کچھ کرتے تھے یہ ایک جنسی بے روی بھی تھی اور پیسہ کو ہی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی سب کچھ تھا تو اس کے لیے نوچ کسوٹ زمینوں پہ قبضے اور مختلف غلط ذرائع اختیار کرنا دوسروں کا کھینچ لینا ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کا ہتھیار لیتا تھا پھر مقدمے بازیاں چلتی تھیں ان کے ہاں اور وہ اب مجھے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو الیچ کلاس ججز بھی انہیں میں سے تھے اور دیوتا کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جاتا تھا کہ جو اس نے کہہ دیا وہ ہو گیا اور سخت قسم کی سودی نظام میں یہ جکڑے ہوئے تھے اور سودی نظام ہی کی برکت ہے کہ لوور کلاس جو ہے وہ مزید غربت کی دلدل میں دھس جاتی ہے تو ان حالات میں جبکہ پورے ملک میں کوئی پانچ سو کے قریب دیوتا تھے اور اس سے کہیں زیادہ ان کے انڈر مزید وہ تھے دیوتا یعنی ہر ہر شہر کا ہر قصبے کا الگ دیوتا تھا اور پھر اس کے سب دیوتا جو تھے جو اس کے انڈر بہت سارے ہوتے تھے وہ بھی کئی تھے جو مختلف ستارے اور سیاروں سے لیے گئے تھے اسی لیے تو ابراہیم نے کہا تھا جب چاند سورج کو دیکھا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ جتنے ستارے سیارے سورج ان سب کے تو دیوتا بنے ہوئے تھے ان کے ہاتھ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا اور یہ سارے حالات دیکھے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کے جا رہی اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور جب ایک دفعہ اقرار کر لیا اور ان کے دل میں توحید کا عقیدہ بیٹھ گیا تو پھر ان سے اب یہ برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کی خدائی میں اتنے دیوی دیوتا شریکوں ہوں اور قوانین جو ہے اللہ کے اگینسٹ چلیں اور ساری مملکت کا نظام جو ہے وہ اس پر بیس کریں شرک پر اب دیکھیں ان حالات میں توحید کی دعوت اگر کوئی شخص بلند کرتا ہے تو گویا پوری کی پوری جو مملکت کی عمارت ہے سوسائٹی کی معاشرے کی جو عمارت ہے وہ ادھیڑ کے بنیادوں سے نئے سرے سے سوسائٹی کو تعمیر کرنا تھا اور یہ جو سسٹم بن گیا تھا اس سوسائٹی کا یہ ایک دن دو دن میں نہیں بنا ہوگا شیطان نے صدیوں محنت کی ہوگی تو اس دلت کے گڑھے میں لوگوں کو گرایا نا اور پھر وہ دیوتی دیوی دیوتاؤں کا جو جال بچھایا اور جس طرح سے وہ سارا سسٹم اس میں ہوا تو اب وہ سارے کا سارا سسٹم توحید کی زد میں تھا ایک اللہ کو مانتے تھے تو ہر دیوی دیوتا کو ہر بادشاہ کو ہر ہر فرد کو اوور ہالنگ کر کے اس سسٹم سے خود کو چھڑانا تھا جان چھڑانی تھی اور نیا سسٹم توحید کی بنیاد پر اٹھانا تھا اسی لیے تو ساری قوم ان کے اگینسٹ ہو گئی ساری قوم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے خلاف ہو گئی کہ اس بندے کو یہ توحید اس کی آواز دبا دو سچائی کی آواز ہے اس کو دبا دو اس کا گلا کوڑ دو نہیں چپ کرتا اس کو آگ میں چلا دو خود حضرت ابراہیم کا اپنا باپ ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گیا اسی مقدمے کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے اور پھر حضرت ابراہیم کا ایمان اور اللہ سے محبت جب کہ اللہ کو انہوں نے پہچان لیا اس کو جان لیا اس کو اپنا معبود مان لیا تو کتنا تھا کہ وہ کہتے حسب اللہ و و نعم نیم ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ آپ گلو گلزار ہو جائے گی تصور کیجئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو بہرحال اس توحید کی خاطر پھر ابراہیم نے ہر قربانی دی علیہ السلام وسلام ان پر کروڑوں بار درود و سلام ہو ہر آزمائش برداشت کی ہر قربانی دی اور مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی تو مطلب آپ سوچئے نا کہ کوئی محبت ایسی نہیں ہے جس سے کہ انسان محبت کرتا ہو کوئی چیز جس کو ابراہیم نے اللہ کے لیے قربان نہیں کیا اور کوئی خطرہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس سے آدمی ڈرتا ہو اور وہ خطرہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جھیلا نہ ہو اور وہی ابراہیم اللہ نے ان کو کہا میں نے تمہیں امام انسانیت بنا دیا یعنی جائل ناسی امام انسانیت کا امام بنایا تم کعبہ کی تعمیر کرو بیٹے کے ساتھ مل کر اور دونوں پیغمبروں نے جو انسانیت کے امام تھے لیڈر تھے آپ کو پتا ابراہیم کا مطلب کیا ہے ابراہیم کا مطلب ہے فادر آف دی نیشنس قوموں کا باپ قوموں کا لیڈر تو یہ جو لیڈر تھے دنیا کے اللہ نے ان کو امامت کے منصب پر فائز کیا اور ان لیڈروں سے اللہ نے کیا کروایا لیبر کلاس کا کام دیا انہیں کہا پتھر لاؤ دھو پتھر گارا بناؤ پتھر چنو تعمیر کرو اس گھر کی اور اس گھر کو پاک بھی رکھو اور صاف بھی رکھو کس کے لیے میرے اور آپ کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا یہ سب ایک تو یہ زوم میٹنگ کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے فیس ایکسپریشن نظر نہیں آتے میرا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے آپ سب کے ساتھ تو میں اس چیز کو بڑا مس کرتی ہوں کہ کہا کہ یہ اس گھر کو صاف رکھو پاک رکھو اور توحید کا آوازہ بلند کر دو لوگوں کو بلاؤ توحید کے اس مرکز کی طرف اب ابراہیم علیہ السلام جس توحید کو سمجھ چکے تھے اور اس توحید کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانا ان کی ذمہ داری تھی تو اس کے لیے ایک مرکز بھی تو چاہیے تھا نا ایک ہیڈ آفس چاہیے تھا اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ اس کو اپنا مرکز بناؤ یہ ہیڈ آفس ہے تمہارا یہاں سے توحید کی آواز بلند کرو اور جب جبل ابو قبیس پہ ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے اور انہوں نے کہا ازن فرنا کہ آواز دو لوگوں کو بلاؤ کہ اس کر کے حج کو آئیں تو وہ بعض روایات میں آتا ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ پہاڑی آپ سے آپ بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز چار دنگ عالم میں گونجی ہر فرد تک پہنچی جو موجود نہیں تھے ان کی روحوں تک بھی رب العالمین نے پہنچا دی اور اسی بات کے جواب میں ہر حاجی جو ہے وہ لبیک لبیک پکارتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں میں آ گیا میرے اللہ میں حاضر ہو گیا میں آ گیا تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا بن کر آ گیا خالص تیرا خالص تیرا ایک بات بتائیے کہ صرف یہی ایک پکار ہے جس پہ اللہ میں پکارتا ہے اور بھی تو پکارے ہیں نا جو ہمیں مل لگتی ہیں اللہ دن میں پانچ دفعہ تو پلاؤ پکارتا آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف آؤ کامیابیاں تمہاری منتظر ہیں آؤ نہ معاف کر دوں گا پاک کر دوں گا تم آؤ تو صحیح میری طرف تم ایک قدم آؤ گے میں چل کر آؤں گا تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں دس ہاتھ آؤں گا تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا میں لپک کر قربت سے نواز دوں گا دیکھو تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو نا دیکھو قریب میں تو قریب ہی ہوں نا بس تم حاضر ہو کر غیر حاضر نہ ہو جانا تم حاضر ہو کر کبھی غیر حاضر نہ ہونا تو میری کبریائی بیان کرتے ہو میری بڑائی بیان کرتے ہو میرے لیے حج کو آتے ہو گویا میری زیارت کو آتے ہو جو نہیں آ سکتے وہ بھی ناخن اور بال نہ کٹوا کر ان جیسی صورت اختیار کر لیتے ابراہیم سے تاکہ ان کی نسبت پیدا ہو جائے کیونکہ ان دس دنوں میں ابراہیم علیہ السلام نے ناخن اور بال بال کچھ نہیں کاٹے تھے اور وہ سب کے سب ان سے نسبت پیدا کرتے ہو تو تاکہ اس عالمگیریت کا ایک حصہ ہو جائے اور ان سے نسبت ہو جائے جو دن رات پکارتے ہیں لبیک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں نا ابراہیم کی طرح تیرے خلیل کی طرح ہم حاضر ہیں ہر دم حاضر ہر آن حاضر دیکھیے تھوڑا سا اس کے ترجمے پہ غور کیجئے لبیک اللہم لبیک میرے اللہ میں حاضر ہوں میں آ گئی میں گناہ کار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں نے تیرے احکامات پر عمل نہیں کیا میں نے غلطیاں بھی کی میں نے نیکیاں بھی کی برائیاں بھی کی جیسا بھی نامہ اعمال ہے میں سب کچھ لے کر حاضر ہو گئی میرے اللہ میں شرمندہ ہوں میں تیرے دربار میں حاضر ہوں ہر دم حاضر ہوں ہر آن حاضر ہوں میرے اللہ میں اقرار کرتی ہوں لا شریک الک لا شریک الک لبئی کلا شریک لک لبیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہو گئی تیرے اکیلے کے لیے حاضر ہوئی ہوں تو وحدہ لا شریک ہے اب میں خیالوں میں بھی کسی کو شریک نہیں کروں گی اس محبت میں جو مجھے تجھ سے رکھنی ہے میں اس خوف میں جو تجھ سے میں کھاتی ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ اس میں میں کسی اور کو شریک نہیں کروں دیکھیے شرک کی ڈیفینیشن بہت آپ نے پڑھ رکھی ہوگی آپ جانتے بھی ہوں گے شرک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کی طرح بارے اتنا خفی ہے تو ہم نہ اس کی ذات میں شریک کریں گے نہ صفات میں کریں گے نہ اس کی محبت میں کسی کو شریک کریں گے نہ اس کے خوف میں کسی کو شریک کریں گے ہم اس کی کسی چیز میں کوئی ضرورت برابر بھی شرک نہیں کریں گے کہ اللہ تو نے کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے اور تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے تو اب میں شرک نہیں کرتی میں نے اقرار کر لیا لا شریک الگ بار بار نعرہ لگایا بار بار بار بار کہتا ہے نا حاجی ہاں کتنی بار کہتا ہے انکاؤنٹیبل اور اس کے ساتھ شجر و حجر کنکر کر پتھر ہر چیز کہہ رہی ہوتی ہے اللہ شریک اللہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اسی لیے تو کفر کی بنیادیں ہل جاتی ہے اس کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ کوئی شریک نہیں اس کا تو اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی نا آئندہ نہیں جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی جھکوں گی تیرے آگے صرف تیرے آگے مانگوں گی تو صرف تجھ سے کا اظہار ہے تو صرف تجھ سے عبادت تو صرف تیری کسی اور کے لیے اللہ تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں کائنات تیری ہے زمین و آسمان تیرے ہیں نے تن تنہا سب کچھ بنایا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور ہمیں بھی تو نہیں بنایا ہے ان الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں یہ حمد کیا ہے شرک تو سمجھ آ گیا حمد کیا ہے دیکھیے حمد کلمہ شکر ہے ہم مسلمانوں کا مجلسی کلمہ ہے ایک الحمد اور دوسرا سبحان اللہ یہ دو ہمارے مجلسی کلمے ہماری پہچان ہے ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے الحمد الحمدللہ اللہ شکر تیرے لیے دیکھیے قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے الحمد للہ العالمین ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مومن سراپا حمد ہوتا ہے ہر وقت شکر گزار رہتا ہے یہ کلمہ شکر ہے نا پھر جب وہ مشکل آتی پریشانی آتی وہ کہتا ہے الحمد للہ الحمد للہ ہر وقت نا پھر جب وہ جنت پہ جائے گا تو کیا کہے گا ان الحمد للہ آخر الداوان الحمد للہ رب العالمین اور سب سے آخری پکار ان کی کیا ہوگی جنت میں جو آخری بات کہیں گے الحمد للہ رب العالمین جو پہلا سبق تھا نا قرآن میں ہمارا الحمد للہ رب العالمین یہ بات جنتیوں کی جنت میں آخری بات یہ ہوگی آغاز الحمد للہ سے انجام الحمد للہ سے اور یہ جنت میں کس کو توفیق ملے گی الحمد للہ کہنے کی جن کی زندگی سر آپ کا شکر ہوگی الحمد کے تحت جنہوں نے زندگی گزاری ہو جنہوں نے زندگی بھر شکر کا کلمہ پڑھا ہوگا حالانکہ شکر گزار رب العالمین کہتا ہے بہت تھوڑے ہوں گے آپ کو نمازی بہت ملیں گے سجدہ گزار بہت ملیں گے صدقے خیرات کرنے والے بہت ملیں گے شکر گزار کم ملیں گے شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنا تو نہیں ہے ورنہ ہم سے بڑھ کر کون شکر گزار ہے ہم تو گھنٹوں بیٹھ کے ہزارہ تسبیحات کر لیتے ہیں الحمدللہ کی لیکن زندگی الحمد کے تحت نہیں گزارتے نا دیکھیں ایک تو قولی شکر ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ ایک قلبی شکر ہے کہ دل میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں دل سے مانیں اور ایک شکر ہے عملی شکر کہ عمل سے نظر آئے عمل سے کیسے نظر آتا ہے اس کے لیے مجھے علامہ ابن جوزی کی ایک مثال یاد آ گئی انہوں نے کہا ایک جگہ منہاج القاصدین ان کی ایک کتاب ہے اس میں میں نے پڑھا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے یہ جو میرے ہاتھ ہے یہ اللہ نے مجھے کس لیے دیے ان سے صحیح کام کروں نا ان سے اچھے کام کروں صحیح کام کروں جس کاموں کے لیے محنت کروں مشقت کروں ہلکے خدا کو فائدہ پہنچاؤں اس کے حلال کماؤں جس کام کے لیے اللہ نے ہاتھ بنائے لیکن ان ہاتھوں سے اگر میں مار پیٹ قتل و غارت کسی کا سر قلم کر دیا کسی کا مال ہتھیار یا یہ کچھ بھی ایسے کام شروع کر دوں تو یہ ان ہاتھوں کے شکر گزاری نہیں یہ اس نعمت کی شکر گزاری نہیں ہے تو عملی شکر یہی ہے کہ جو نعمت رب العالمین نے جس کام کے لیے دی ہے وہ اسی کام کے لیے استعمال ہو کسی اور کام کے لیے اس کو ہم استعمال نہ کریں جیسے اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی آنکھیں دی وہیں استعمال کریں جا رب کا حکم ہے یہ عملی شکر گزاری ہے کان وہیں وہی کچھ سنے جس کا اللہ نے حکم دیا یہ بھی عملی شکر گزاری ہے زبان سے بھی فساد پھیلانے والی باتیں گالم گلو چکی نہ کریں ورنہ زبان کی نعمت زبان کی نہ شکری ہو جائے گی اسی طرح ہر نعمت اسی کام کے لیے استعمال کریں جس کے لیے رب العالمین نے اس کو پیدا کیا اور ہمیں وہ دی یہاں تک کہ شرم گاہ بھی اگر کسی اور جگہ استعمال کوئی بھی ایسی نعمت ہوتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی تو وہ اس کی نہ شکری ہو گئی تو یہ کلمہ شکر جو ہے اور سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں ہدایت کی نعمت دی نعمت ہدایت دی اس پہ بھی اس کا شکر ہے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہمیں زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہمیں چن لیا لوگوں میں سے حج کے لیے اپنے گھر کی حاضری کے لیے ہماری زبانوں پہ لبیک جاری کیا اس پر بھی اللہ تیرا شکر ہے ہمیں چن لیا نا اور ہمیں کہہ دیا کہ تم اشرف المخلوق ہو تم زمین پہ میرے خلیفہ ہو تم میرے اسسٹنٹ ہو تم میرے نائب ہو اب نائب کو کیا کرنا ہے یہ بھی تو اس نے خلیفہ بنا دی ہے تو اس نعمت پہ بھی اللہ تیری شکر گزاری ہے تو نے کسی اور کے کنٹرول میں زمین و آسمان نہیں دیے وہ تیرے ہی کنٹرول میں ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور اس میں تو نے ہمیں اپنا اسسٹنٹ بنا دیا اپنا خلیفہ بنا دیا اب اس نعمت کی بھی شکر گزاری ہے اب خلیفہ وہ کام نہ کرنے لگے جو اس کو نہیں کرنے ورنہ یہ اس نعمت کی بھی ناشکری شکریہ ہے تو ان الحمد حمد تیری ہے تعریف تیری ہے میں کسی اور کے گن نہیں گاتا کسی اور کا کہنا نہیں مانتا کسی اور کے آگے نہیں چکتا وہ نعمت اور نعمتیں بھی تو نہیں دی کہ یہ شکر گزاری کا اظہار ہے وہ نعمت تھا کہ نعمتیں تو نے دی مجھے یا رب العالمین ہر نعمت اس کا تذکرہ ہم شکر کے ساتھ ساتھ بھی کر آئے ہیں کہ نعمت ہدایت بھی دی اس نے اور ہمیں بے شمار اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اگر سارے سمندر جو ہیں سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی مزید سمندر اتنی ہی سیاہی مزید فراہم ہو جائے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو لکھنے میں اور اللہ کی نعمتیں بھی اگر ہم صرف نعمتیں ہی لکھنے لگیں تو کبھی بھی ختم نہ ہو کہ ہر چیز اس کی نعمت ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا میرا ہر سانس میرے رب کی مہربانی ہے اور میرے ہر سانس کے ساتھ میرے رب کی مہربانیاں ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں ہم گن نہیں سکتے اور شکر اتنا ہی محدود ہے اتنا ہی کم ہے میری ایک استاد ایک دفعہ کہتی ہیں کہ یہ جو پلکیں ہیں نا میری جھکتی ہیں اور اٹھتی ہیں اگر اللہ ان پلکوں سے یہ صلاحیت چھین لے جھکنے کی اور اٹھنے کی واپس تو میں کیا کروں گی انہوں نے اپنی دونوں ہاتھوں سے نا اپنی پلکوں کو پکڑ کے آنکھیں کھولی کہ میرے دونوں ہاتھ یہاں بزی ہو جائیں گے کیونکہ میری آنکھیں تو بند رہیں گی ورنہ اور جب ہاتھ یہاں بزی ہو جائیں گے تو میں کسی کام کی نہیں ہوں میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتی یعنی پلکوں کا گرنا اور اٹھنا بھی میرے رب کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر میں کسی کام کی نہیں تھی تو اللہ ہم تیری نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے اپنی حمد کو ہماری زندگیوں میں جاری ساری کر دے رب العالمین وہ نعمت نعمتیں تیری ہیں ملک اور ملک تیرا ہے بادشاہی تیری ہے یہ ملک کیا ہوتا ہے اور یہ بادشاہی کیا چیز ہے ہم کیوں اللہ کی بادشاہت میں کسی اور کو اختیار دے دیتے جو اللہ کے قانون کا باغی ہوتا ہے اس کو اختیار دے دیتے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا این الجبارین این المتکبرین این الملوک فی زمین کے ملوک بادشاہ کہاں ہے زمین کے جبار کہاں ہے زمین کے متکبر کہاں ہے اور وہاں ہر پیشانی ذلت کے ساتھ جھکی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی ہوگی اور آسمان زمین لپیٹ کے رب العالمین نے شہنشاہ ارض و سما کے ہاتھ میں ہوں گے تو مار کی طرح رول بنا کے کے لپیٹ رب العالمین کی زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے پوچھے گا کہاں ہے متکبر کہاں ہے زمین کے بادشاہ میری بادشاہت پہ انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر لی انہوں نے اپنے قانون جاری کر دیے انہوں نے اپنے نظام بنا کے دنیا کو اپنا غلام بنا لیا انہوں نے لوگوں کو اپنے آگے جھکایا اور لوگ اتنے بے وقوف کے جھک بھی گئے توحید کے اقرار کرنے کے باوجود تیرا قبل ملک تیری ہی بادشاہت ہے اس اس اس چیز کو سمجھ لیں کہ کی مملکت میں نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اب اپنی بادشاہت میں اس نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنایا پھر ہماری زبانوں پہ لبیک جاری کیا ہمیں آج یہ موقع دیا کہ ہم مل کے اس پہ بات کر رہے ہیں اس کی بادشاہت پہ بیٹھ کے اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ اس کی دی ہوئی آسائشوں اور اس کی دی ہوئی یہ موبائل یہ انٹرنیٹ کی دنیا یہ سب بھی نعمت ہمارے اس کام آ رہی ہے یہ اس کی بادشاہت میں میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی مملکت میں اس نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے لکول ملک لبیک کلا شریک لبیک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے تیری مملکت میں بھی کسی دوسرے کو ہم تیرے قانون میں شریک نہیں ہونے دیں گے دیکھیں اس کی زمین پر اسی کا قانون چل رہا ہے نا بادشاہت تو اس کی ہے ملک بھی اس کا ہے بادشاہت بھی اس کی ہے اور اس کی بادشاہت میں اسی کا قانون چل رہے گا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی بادشاہ ہو کسی علاقے کا اور قانون کسی دوسرے کا چل رہے تھے ہاں یہ تو ہم ہیں انیس سو پینتیس کا برٹش کا ایکٹ جو ہے وہ ابھی تک ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن جو ملوک بن گئے زمین کے اختیارات جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے جو بھول گئے کہ وہ خلیفہ تھے اور وہ اسسٹنٹ تھے رب العالمین کے اور ایک اسسٹنٹ کو وہی کرنا ہوتا ہے جو جو اس اس اس کا کا باس مالک کو آرڈر کرتا ہے تو ہم ان کو چیلنج بھی نہیں کرتے ہم راضی ہیں ان کی بادشاہت پر اللہ کا کلمہ سرنگو ہو جاتا ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہاں پہ تو رب العالمین کی بڑھائی کو ہم بیان کریں گے ابھی سے کر رہے ہیں ہم تلبیہ سیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں نا لبا ہی اللہ میں تو حاضر ہوں ہر آن حاضر ہوں ہر وقت حاضر ہوں تیرے دین کو ضرورت ہے میں حاضر ہوں تیرے دین کی اقامت کے لیے میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں مجھ حقیر کی ضرورت ہے میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میرا مال چاہیے تو میں نے اپنی جیبوں کو بھی تو تیرے لیے مسلمان کیا ہے نا میرے اللہ میرا مال چاہیے میرا مال حاضر ہے میرے اللہ میری صلاحیتیں چاہیے میرے اللہ حاضر ہے میری قوتیں چاہیے میرے اللہ میری قوتیں حاضر ہے میری جان و مال چاہیے میرے اللہ میں حاضر ہوں میری آل منال سب حاضر ہیں کیونکہ سب نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں نا وہ نامتا نعمتیں تیری ہے لقب الملک نعمتیں تیری دی ہوئی اور تعریف الحمد بھی ساری کی ساری تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے اس لیے تیری نعمتیں تیرے ہی دیے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کروں گی تو نے بلایا میں حاضر ہوں جو خدمت تو مجھ سے لے کر میں حاضر ہوں اس کام میں تو ابراہیم اور اسماعیل تو نے دنیا کے لیڈروں سے بھی لیبر کلاس کے کام لیے ہیں رب العالمین میں بھی حاضر ہوں لیبر کلاس کے کام لے نچلے درجے کے لے اس کی بنیادوں میں کہیں مجھے لگا دے جو چاہے تو مجھ سے کام لے میرے اللہ میں حاضر ہوں تعریفیں الحمد ساری کی ساری تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے اب نہ میں کسی اور سے مروغ ہوں گی نہ کسی اور سے خوف رکھوں گی نعمتیں تیرے لیے جو نے دی ہیں نعمتیں تجھ پر اور جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی نا تجھ پر اور تیرے دین پر میں نچھاور کرتی ہوں اپنی سب محبتیں تجھ پر نچھاور کرتی ہوں سب اطاطیں سب جذبات سب احساسات میں دل کی گہرائیوں سے حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں ہر چیز قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں کہ ابراہیم کی زندگی قربانی سے عبارت ہے صرف جانور ہی نہیں وہاں قربان کروں گی لا شریک کا لگ تیرا کوئی شریک نہیں میں سب قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں لکبل ملک بادشاہی تیری ہے جبات جو ہے نا ان کی تیری بادشاہت کو چیلنج نہیں کر سکتے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تیری بادشاہت کو اگر کوئی کرے گا تو میں اس کے آگے سینہ سفر ہونے کے لیے بھی حاضر ہوں میرے اللہ میں ہر دم حاضر ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام خدائی کے دعوے دار نمرود کے آگے ڈانٹ گئے تھے نا تو اللہ یہ حوصلہ ہمیں بھی دے جو حاضری کرا گلا ہمیں بھی دے کہ ہم ڈٹ جائیں ڈٹ جانے کے لیے بھی اللہ میں حاضر ہوں کیونکہ اللہ الملک ملک بادشاہ تیرے لیے ملک تیرا ہے مملکت تیری ہے سب تیرے مملوک ہے تیرے ملک میں تیرے دشمنوں کا قانون نہیں چلنے دیں گے اب ہم اسی مملکت میں تو تون نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے نا کہ باطل کو پنپنے نہیں دیں گے مٹا کے دم لیں گے تیرے کی سوا کسی کا قانون نہیں چلنے دیں گے دیکھ جتنی جھوٹی خدائیاں ہیں نا سب کو تہ تہ کر کے تیرے قدموں میں ڈالنے کا حوصلہ ہم رکھتے ہیں یا ربی اس کام کے لیے بھی ہم حاضر ہیں لبیک اللہ لبیک میرے اللہ میں حاضر ہوں باطل کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے اللہ ہم حاضر ہیں باطل کا سکہ نہیں چلنے دیں گے کفر کے بنیاد پر تیرے باغیوں کے لیے ہم میدان کو کھلا نہیں چھوڑیں گے ان کا سکہ نہیں چلنے دیں گے اللہ ہم حاضر ہیں ہمارا روح روح پکار نا اللہ قبل ملک بادشاہت تیری ہے اللہ شریک الک اس حکومت میں اس فرما فرما روائی میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں میرے اللہ میں حاضر ہوں تیرے اللہ میں حاضر تو زندگی ہر دم حاضری کی تفسیر ہو جائے کہ حاضر ہو کے غیر حاضر نہ ہو جائیے گا آپ نے یہ درس آ کے واپس دنیا کو دینا ہے آپ کو اللہ نے چنا آپ مسلمان بنایا آپ کو اپنا خلیفہ بنایا آپ کو پھر سلیکشن کی آپ کو اپنے گھر کا بلاوا بھیجا آپ کا اپنا مہمان بنانے کے لیے چن لیا اتنی نعمت ہے اتنی نعمت ہے پھر اس نے آپ کو یہ بھی سکھا دیا ان تم خیر امت ہے تم بہترین امت ہو اخرجت لناس تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہمیں اپنے لیے نہیں بر پیدا برپا کیا گیا اس امت کو کہ اپنے ہی بڑائی کے گن گائے خود ہی بڑی بن جائے خود ہی اپنے قوانین چلاتی رہے یا اللہ کے دین میں جو چیز چاہے اس کو ڈال دے اور جس چیز کو چاہے چھوڑ دے اور جس کو چاہے اختیار کرے اور اس کے دین کو پک اینڈ چوز کا دین بنا دے کہ جو چاہے وہ اس کے قانون کے ساتھ کرے نہیں اللہ کہتا ہے تم تم بہترین امت ہو اخرجت لناس لوگوں کے لیے اس امت کو برپا کیا ہے میں نے تامرون معروف تم تم کا حکم دیتے دیتے منکر سے روک ہو یہ تو ذمہ داری ہے ہماری اللہ نے یہ ہمارا سلیکشن کیا اس امت کا ہم نے اس میں کا حصہ بنایا ہماری زبانوں پہ کا ترانہ جاری کیا جس طرح ابراہیم کی توحید سے ڈر گئے تھے نا سارے کے سارے اسی طرح اس سارے سے ڈرتی ہے دنیا اس کا گلا گھونٹنے کے در پہ آپ دیکھیں گے مرد بھول جاتے ہیں لبیک پڑھنا عورتوں کو تو پڑھنے ہی آہستہ آواز میں ہے تو ان کو یاد کرائیے ان کو جنجوڑیے ان کو بتائیے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرو یہ اللہ کا کلمہ یہ اب اپنے ترانہ ہمارے لیے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا نا بار بار کہیں گے کہ لبیک اللہ لبیک اور جب وہاں واپس آتا ہے حاجی تو بھول جاتا ہے وہ کلمت اللہ کے اللہ کے کلمے کو بلند ہو رہا تھا پھر وہ جس کا کلمہ بلند ہوتا ہے ہو پھر جو گزرتی ہے گزر جائے وہ بھول جاتا ہے سبق کو کیسے بھول سکتا ہے جب اتنے ذوق و شوق سے اس نے پڑھا بار بار پڑھا تفاخر کا لباس اتار دیا حاجری کا لباس پہن لیا رب کے دربار میں حاضر ہو گئے بندہ صاحب کو محتاج ہو گنی ایک ہو گئے سب کچھ کر کے پھر اور اور اس کے بعد وہ آگے کیسے ہے کہ رب کے کلمے کو بلند نہ کرے بولے ذکر ہوا ہی اکبر اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے سب سے بلند ہے تو اس کو دنی جیسے ابھی لبیک جاری و ساری تھا اس کو بھی تو زندگی میں جاری و ساری ہونا ہے نا اسی اللہ کے ذکر کے ہی زیر سایہ تو شب روز بسر ہونے چاہیے اور اللہ کے دین کو پوری آب و تاب اور شان و شوکت سے قائم ہو جانا چاہیے یہ کام حاجی کو ہی کرنا ہے اولا اور ثانیہ کے حاجیوں کو یاد کیجیے اور وہ اللہ کا ذکر ایسے قائم کرنا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ ہاں یہ ہے مومن ایسے ہوتے ہیں مومن اور ایسا ہوتا ہے ان کا شاندار طریقہ اس زندگی کوئی اس طریقہ زندگی کو چیلنج نہیں کر سکتا اور اللہ پھر ایسے لوگوں پر جو اللہ کے ذکر کو قائم بھی کر دیتے ہیں تو وہ دنیا کے حسنات بھی ان کو دیتا ہے اور آخرت کی بھی دیتا ہے کہتا ہے میں نے تجھ کو عزت بھی دی سربلندی بھی دی اقوام عالم کا امام بھی تجھے بنا دوں گا دنیا تیرے قدموں میں رکھ دوں گا تو میرے ذکر کو بلند کر تو ہی قائم غالب رہو کہ اگر تم ایمان والے ہو بس تم حاضر رہنا میری جناب میں ہر دم حاضر ہر وقت حاضر دیکھیے امامت جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی نا اللہ نے کہا تجھے میں دنیا کا امام بناتا ہوں اور وہ فوراً کہتے ہیں من ضروریت اور میری اولاد میری اولاد کے لیے امامت کا حکم آرڈر نہیں آیا ان کے لیے امامت میں کوئی حصہ نہیں تو اللہ فرماتے لا یناریات الظالمین ظالموں کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ہم شعوری وارث ہیں ہے یا نہیں کہ شرح صدر رکھیے ہم وراثت ابراہیمی کے حامل ہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہود نے سارا کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں ابراہیم ہم تھے اور نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم سے تھے تو ابراہیم سے سب سے زیادہ نزدیک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کیونکہ ہم وراثت ابراہیمی کے حامل ہیں ہم ان کے مشن کو سمجھتے ہیں ہم نے اس وراثت کو سنبھال لائے ہیں ہم ان کے شعوری وارث ہیں کیونکہ ہم شوری طور پر ایمان لائے ہیں تو اس مشن کے لیے اب ہمیں کرنا کیا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا تو یہ امامت اور قیادت جو ہے نا کوئی نسلی چیز نہیں یا موروثی چیز نہیں ہے کہ وراثت میں مل جائے یہ تو ان کو ملتی ہے جو پورے شعور کے ساتھ صحیح طرز عمل کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنے ایمان کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس امامت کا اہل ثابت کر دیتے مگر اللہ یہ منصب امامت جو ہے نا دنیا کی لیڈرشپ ان لوگ ان مسلمانوں سے چھین لیتا ہے جو اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں جو اسلام اسلام تو کرتے ہیں مگر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرنا چاہتے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں اس کے نظام کو زندگیوں سے نکال دیتے تو امامت کے ہم شعوری وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح دنیا کی لیڈرشپ ہمارے باپ ابراہیم کا ورثہ ہے جو ہم تک آنا چاہیے تھا اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اللہ کے دین کے ساتھ جو ظلم کیا ہم نے تو اللہ نے ہم سے یہ امامت نہیں دی اب اس ورثے کے حصول کے لیے کرنا کیا ہے ہمیں دنیا کے امام اور ٹرینڈ سیٹرز ہم کیسے بنیں گے اللہ نے کہا نا انتم العلون ان کو انتم مومنین تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے پوری دنیا سے شرک کا ہاتھ بار نہ شریک الگ بار بار کہا تو دنیا میں کیا شرک ہونے دیں گے اللہ کے سوا کسی اور کا قانون چلنے دیں گے دیکھیے جب حاجی تلبیہ کو یہ سمجھ کر لے گا نا تو وہ اپنی پانچ فٹ چھ فٹ کی سوا چھ فٹ ساڑھے چھ فٹ کی جسم و جام پہ بھی اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا اور جہاں جہاں اس کا بس چلے گا اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے میل ملاپ ملاقات کے دنوں میں ہٹ جائے گا اور یہ امامت جو ہے یہ دیکھیں حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگتے یہ امامت جس کو میں اور آپ بڑی حکارت سے کہہ دیتے میری سیاست ہے یہ اللہ کے خلیج جو ہے کہتے ہیں میری اولاد کو امامت سے محروم نہ رہ جائے اپنی اولاد کے لیے امامت کو مانگا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے تو جواب میں اللہ نے کہا تھا ظالمین کہ میرا ظالموں کو نہیں ملتا تو شہنشاہ اور جو سما کے اتوار نے لا رہے ہیں اس نے امامت دی ہمیں ان کو امامت دی ہمارے بزرگوں کو اور ہمیں ان کا وارث بھی بنایا لیکن جب ہم نے اس کے دین کے ساتھ مذاق کیا اس کے دین کو نافذ نہیں کیا تو اس نے ہمیں اس اس نے غیروں کو ہمارا امام بنا دیا ہمارا لیٹر بنا دیا تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا نا کہ ساری دنیا میں توحید کا قلبہ ہو جائے لا شریک الگ یہ کس ہمیں پورا کرنا ہے اور اس مشن کی تکمیل کے لیے لیبر کلاس کے کام بھی کرنے پڑے تو بھی کرنے ہیں صفائی ستھرائی بھی کرنی پڑے تو بھی کرنی ہے کیونکہ ہمیں ٹیبل ماحول نہیں ملے گا جب اس سبق کو ہم سیکھ لیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لبیک کا یہ تقاضا ہے لبیک کا یہ مطلب ہے تو دنیا امامت پلیٹ میں رہ کے ہمیں پیش کر دے گی ہمارے آگے پھولوں کی سیج بھی چھائی جائے گی دنیا وارم ویلکم کرے گی ہمارے گلوں میں پورے پھولوں کے ہار ڈالے گی جیسے حاجیوں کے گلے میں ڈالتی ہے نہیں کوئی فیوریٹیبل ماحول نہیں ملے گا ہمیں پتھر بھی ڈھونے پڑیں گے گارا بھی بنانا پڑے گا ہاتھ پیر بھی گندے ہوں گے اس کام میں اور کھپنا بھی پڑے گا اور خود کو کھپانا بھی پڑے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام خود بھی کھپ گئے اور اپنے آہل اولاد کو بھی انہوں نے کھپا دیا لیکن انبیاء کے مشن کا وارث ہونا ابراہیم علیہ السلام کے مشن کا وارث ہونا یہ تو وہ نعمت ہے وہ دولت ہے اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے میری بہنوں اور اگر ہم اس کی قدر و قیمت کو جان لیں اور اس نہج پہ کام کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز ہماری نسل سے بھی مسلم امہ پیدا ہوگی اور امت متقین کے امام پیدا ہوں گے انشاءاللہ ہماری نسلوں میں میرا خیال ہے کہ میرا ٹائم ہو گیا ہے میں صرف ایک حدیث سنا کے اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں حضرت مقداد بن عمرو اس حدیث کے راوی ہیں ابو داؤد میں یہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں جو فتنوں سے بچا رہا لیکن جو امتحان میں ڈالا گیا پھر بھی حق پر جمع رہا جو امتحان میں ڈالا گیا پھر بھی حق پر جمع رہا اس کے لیے شاباشی ہے اس کے کیا کہ جی، میں نے حدیث سے اس لیے کوٹ کی کہ ابھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ امامت جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے تو یقین رکھیے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاباش دے رہے جو اس مقصد کے لیے کھپ جائے جو کہے کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں جو کام لینا لے لے میرے اللہ میں حاضر ہوں جہاں تیرے دین کو ضرورت ہے میں حاضر ہوں جہاں تجھے ضرورت ہے میں حاضر ہوں میری جو چیز چاہیے میں حاضر ہوں حمد تیری ہے نعمت تیری ہے بادشاہ تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے اللہ حاضر دیکھیں یہ گنتی کی چند باتیں ہیں کہ حمد تیری ہے نعمت تیری ہے بادشاہ تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں چار باتیں اور ان چاروں کے لیے مومن بار بار سیکھتا ہے اللہ اس کو سکھاتا ہے اللہ اس کے ساتھ پتھر حجر شجر ہر چیز کو لگا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھو تاکہ اس کو یہ سبق ازبر ہو جائے کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں واخر الدوان الحمد للہ رب العالمین